مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ پوجو اس شہر کے رب کو جس نے اسے حرمت والا کیا ہے اور سب کچھ اسی کا ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ فرما برداروں میں ہوں